حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کو غسل دیا کفن دیا خوشبو لگائی اور اسے اٹھایا قبرستان کو لے جاتے ہوئے اس کی چارپائی کو کندھا دیا اس کا جنازہ پڑا اس کی جو چیز نظر آئی جو ظاہر کرنے کے قابل نہ ہو اسے ظاہر نہ کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے ہاں پیدا ہونے کے دن گناہوں سے پاک صاف تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک